ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم اور تم لوگ اپنی قسموں میں اللہ کو آڑ نہ بناؤ تاکہ لوگوں کے ساتھ بھلائی تقوا اور ان کے درمیان اصلاح کا کام نہ کرو اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ مسلمان جب قسم کھائے تو اسے پورا کرے لیکن اگر قسم ایسی ہو جو کسی عمل صالح کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو تو ایسی قسم توڑ دی جائے گی اور اس نیک کام کو پورا کیا جائے گا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا جائے گا بعض لوگ اپنے بعض رشتہ داروں سے کسی وقتی اختلاف اور ناراضگی کی وجہ سے قسم کھا لیتے تھے کہ آئندہ اس کے ساتھ وہ بھلائی جاری نہیں رکھیں گے جو پہلے سے کرتے آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے سایت کریمہ میں اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ اپنی قسموں کو نیکی تقوا اور بھلائی کی راہ میں رکاوٹ نہ بناؤ صحیح ہین میں ابو موسا عشعی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں کسی بات پر قسم کھا لوں اور بعد میں اس سے بہتر صورت نظر آ جائے تو انشاءاللہ اللہ میں وہی کروں گا جو بہتر ہے اور قسم توڑ دوں گا اور صحیح مسلم میں ابو حرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قسم کھائے اور بعد میں اس سے بہتر کوئی دوسری صورت نظر آئے تو وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور وہی کرے جو بہتر ہے فوائد نمبر ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں ہر بات پر قسم کھانے کی ممانعت آئی ہے نمبر دو اگر کوئی شخص ترک واجب کی قسم کھاتا ہے تو قسم توڑ دینا واجب ہوگا اور اگر ترک مستحب کی قسم کھاتا ہے تو قسم توڑنا مستحب ہوگا اور اگر کوئی حرام کام کے ارتکاب کی قسم کھاتا ہے تو اس پر بھی قسم توڑ دینا واجب ہوگا